امید نہ ہو اللہ کی رحمت کہاں جاؤ گے ارے اس کے سے نا امید نہ ہو اپنی ذات بھی غائب ہو جاؤ ذات تو نہ اے اللہ اگر میں نے تو میرے سپرد کر دیتا تو میں کیا کراں گا گناہ بدی جرم ظلم تو تو پہلے میری ذات کیوں میں نے بچا ایک اپنے اختیار اور ارادہ انسان کو ہلاک کر دیتا اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ تعالی پناہ میں آپ نہ رستہ اختیار کرو نہ پاک نہ رستہ اختیار کرو اتحاد اتفاق رکھو پھر کمیٹ انگریزی الفاظ ہیں تو جان چھڑاؤ ایک کریں نہ کھائے کمیٹی کمیٹی آکسو پھر انہوں نفسانیت پیدا ہو سی یاد رکھا ہے الفاظ مانی پیدا کریں دن تے مانی احوال پیدا کریں دن کوئی بندہ آ رہا ہے تو ساگ حضرت صاحب تشریف لے آؤ اندر دل عزت طلبی دا زاویہ پیدا ہو سی جدو